اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنی لیے چن لوں پھر جب اس سے بات کی کہا بے شک آج اب ہمارے یہاں معزز معتمد ہیں